بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو ساٹھ اصل طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہر طرح کی اصل قوت اور طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ موضوع خود آ گیا آج صبح سے اس سوچ میں تھا کہ کس موضوع پر لکھا جائے پچھلے شمارے کا ناغہ تھا اس لیے تسلسل ٹوٹ گیا کئی موضوع ذہن میں طلوع ہوئے ابھی کچھ حتمی طے نہیں کیا تھا کہ اڑی کے واقعہ پر اٹھنے والے شور شرابے نے سارے موضوع اڑا دیے اب اگر میں کسی اور موضوع پر لکھوں تو کئی لوگ پریشان ہو جائیں گے مثلاً پاکستان میں موجود انڈیا کے بے قاعدہ یا باقاعدہ جاسوس جو اس انتظار میں تڑپ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بات آئے اور وہ اسے جلد از جلد انڈین حکومت اور انڈین میڈیا کو فروخت کر کے کچھ مال کما سکیں انڈیا کے اخبارات اور ٹی وی چینل جو القلم کے تازہ شمارے اور تازہ رنگ و نور کا اس ہفتے بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں تاکہ پروپیگنڈا اور شور شرابہ کرنے میں آسانی رہے اور وہ رنگ و نور میں اپنے الزامات کے لیے دلائل ڈھونڈ سکیں یہ تو ہوئے دو طبقے باقی اور بھی بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو جانتا ہے و لا تعلمونہم اللہ عالم جھوٹ کا وبال انڈیا میں جھوٹ عام ہے وہاں سچ صرف اس وقت بولتے ہیں جب وہ دارو یعنی شراب کے نشے میں پوری طرح مدھوش ہو جاتے ہیں باقی ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹا مذہب جھوٹے خدا جھوٹی عزت جھوٹی طاقت جھوٹے دعوے جھوٹی فلمیں اور جھوٹی سیاست آپ خود سوچیں کہ برہمن کو پاک اور عزت مند کہنا اور دلت کو ناپاک اور اچھوت کہنا کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا جھوٹ ہے حالانکہ ساہوکار برہمن کے جسم میں دلت کے جسم سے زیادہ بدبودار غلازت ہوتی ہے یہ بھی انسان وہ بھی انسان پھر اتنا بڑا فرق کیوں کہ شودر کے ہاتھ لگانے سے پانی ناپاک ہو جائے چلیں چھوڑیں اسے یہ بڑی دردناک اور بھیانک داستان ہے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انڈیا نے اپنی طاقت کے بارے میں اپنی عوام سے اتنا جھوٹ بول دیا ہے کہ اب ہر واقعہ پر اس کی عوام فوراً اپنی حکومت سے پاکستان پر حملے کا مطالبہ کرنے لگتی ہے انیس سو اکہتر کی حادثاتی فتح نے ان کے دماغ پہلے ہی خراب کر رکھے ہیں مزید کام بالی ووڈ کی فلموں نے کر دیا ہے ان فلموں کے وہ چوہے ہیرو جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں وہ فلموں میں دن رات انڈیا کو مضبوط اور پاکستان کو کمزور دکھاتے رہتے ہیں ایسے ہیرو بھی جو گیس کے مریض ہیں اور ہر پانچ منٹ بعد جن کی ہوا نکل جاتی ہے وہ فلموں میں پاکستان پر حملے کرتے ہیں یہاں آ کر کیمپ تباہ کرتے ہیں یہاں سے مجاہدین اور ان کے قائدین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ چونکہ ہیرو ہوتے ہیں اس لیے ان پر ہزاروں گولیاں چلتی رہیں ان کو ایک بھی نہیں لگتی جبکہ ان کی ایک ایک گولی سے پوری عمارتیں اڑ جاتی ہیں اور کئی کئی مجاہد ڈھیر ہو جاتے ہیں انڈین عوام دن رات یہ مناظر دیکھ کر واقعی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انڈیا ناقابل تسخیر ہے اور اس کے فوجی فلموں کے ہیرو ہیں حالانکہ منظر یہ ہے کہ چار افراد کے حملے میں اٹھارہ فوجی مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے اس سے ابھی چند دن پہلے ایک حملے میں انڈین فوج کے دو کرنل اور کئی فوجی مارے گئے اب انڈیا میں ہر طرف شور ہے کہ پکڑو مارو حملہ کر دو اٹھا لو ارے مینڈک کی اولادو یہ سب کچھ فلموں میں آسان ہے زمین پر نہیں انڈیا صرف پس پردہ شرارتی جنگ لڑ کر نہتے شہریوں کو مارنا جانتا ہے مشرقی پاکستان سے کراچی تک اور ڈھاکہ سے بلوچستان تک وہ پاکستان کے خلاف ایک پس پردہ جنگ مسلسل لڑ رہا ہے سامنے آنے کی اس میں ہمت نہیں جبکہ پس پردہ جنگ اس نے کبھی روکی نہیں جب واجپئی لاہور آیا تھا اس وقت بھی انڈیا کی پراکسی جنگ کراچی میں خون بہا رہی تھی اور ہم بوریوں میں غریب مزدوروں کی لاشیں دیکھ رہے تھے اور جب مودی لاہور اترا تو اس وقت بھی انڈیا کی یہ جنگ بلوچستان میں جاری تھی اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے انڈیا سامنے آ نہیں سکتا وہ اس وقت آتا ہے جب ہم مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ چکے ہوتے ہیں تب کوئی جنرل اروڑا کسی گندی اروڑی سے نمودار ہوتا ہے مگر انڈیا نے اپنی طاقت کا اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ اب اس کی عوام سنبھالے نہیں سنبھلتی ٹی وی کے بد شکل اینکر اور اینکرنیاں نیکر اور نیکرنیاں پہن کر چیختے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دو اشامہ جیسا ایکسن کر ڈالو میزائل چلا دو چین کو سبق سکھا دو پاکستان کو نقشے سے مٹا دو وغیرہ وغیرہ بھارت کا موجودہ وزیر اعظم مودی چونکہ غیر سنجیدہ جانور اور ماضی کا مشہور دہشت گرد ہے تو وہ بھی ان اینکروں کے سر میں سر ملا کر دھمکی آمیز بیانات دیتا ہے مگر جب وہ اپنے کمانڈروں میں بیٹھتا ہے تو اسے آخری مشورہ یہی ملتا ہے کہ شر جی بس اپنے ابا امریکہ کو شکایت لگا دو آٹھ دس اور کشمیری مار ڈالو کراچی بلوچستان یا پنجاب میں دھماکہ کروا دو شر جی مٹنے کی علامات انڈیا والے چونکہ دل کے اندھے ہیں ان کے نجومی تانترک جوتشی اور یوگی سب جھوٹے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی تھوڑا سا روحانی علم ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ انڈیا اب تباہی کے کنارے پر آ چکا ہے جب ظلم اور بے انصافی کسی ریاست کا قانون بن جائیں تو وہ ریاست ضرور تباہ ہوتی ہے مودی کے حکمران بنتے ہی انڈیا میں ہر ظلم اور ہر خباصت اب ریاستی قانون بن چکا ہے وہاں پہلے بھی مسلمانوں کو مارا جاتا تھا مگر بہرحال یہ ریاست کا باقاعدہ قانون نہیں تھا وہاں پہلے بھی دلتوں اور پسماندہ طبقوں کو مارا اور جلایا جا رہا تھا مگر یہ سب کچھ ریاست کا باقاعدہ قانون نہیں تھا انڈیا والے سالہ سال سے کراچی گلگت اور بلوچستان میں مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے تھے مگر وہ اس کا اعلان نہیں کرتے تھے جبکہ مودی نے لال قلعے پر کھڑے ہو کر اپنے ان ناپاک جرائم کا اعتراف کیا یہ وہ حالات ہیں جو کسی بھی ریاست کو بدترین تباہی پر لے جاتے ہیں مجھے اپنی وہ دو مظلوم بوڑھی مسلمان مائیں یاد آ رہی ہیں جن کو انڈیا میں ایک ریلوے اسٹیشن پر اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ وہ لہو لہان اور بے ہوش ہو گئیں اور پھر پولیس آئی تو انہی کو پکڑ کر لے گئی اور ان پر گوشت رکھنے کا مقدمہ درج کر دیا مجھے میوات کے تاریخی مسلمان علاقے کی ان دو مسلمان خواتین کا غم بے چین کر رہا ہے جنہیں حکومت کی سرپرستی میں اجتماعی بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا اس ظلم سے میوات کا مردم خیز خطہ ابھی تک خون کے آنسو رو رہا ہے اخلاق آمد کو گوشت رکھنے کے شبے میں شہید کر دیا گیا جبکہ یعقوب میمن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہر دن مسلم کچھ فسادات ہر دن دلت کچھ فسادات ظلم ہی ظلم اور یہ سب کچھ ریاستی چولے میں اور اب کشمیر میں ساٹھ دن کی وحشت ناک بربریت وہاں کا ہر پتھر خون اگل رہا ہے اور ہر گھر قبرستان بنا ہوا ہے یہ سب کچھ آخر کب تک کب تک قدرت اور فطرت ایک وقت تک ڈھیل دیتی ہے مگر ہمیشہ نہیں انڈیا بربادی کی طرف جا رہا ہے جو انڈیا کے ساتھ یاری کرے گا وہ بھی اس بربادی کا حصہ بن جائے گا انڈیا اب فطرت اور قدرت کے قہر کے سامنے ہے تم ایک مجاہد نہیں سارے مجاہد مار دو تم ایک جہادی قائد نہیں سارے قائدین مار دو اس سے تمہاری بربادی اب رکنے والی نہیں کیونکہ تمہاری بربادی کی وجہ خود تمہارے کرتوتوں میں چھپی ہے انڈیا اگر بچنا چاہتا ہے تو بس ایک ہی راستہ ہے انڈیا والے Modi Advani Rajnath Singh R S S اور وشو ہندو پریشد کے لیڈروں کو پکڑ کر سڑکوں پر لٹا دیں تب ممکن ہے انڈیا کو مزید مہلت مل جائے لیکن اگر یہی لوگ حکمران رہے یہی قاتل ملک کے نگہبان رہے تو سن لو یہ ملک کا ناک تباہی کا سامنا کرے گا ان شاء اللہ رب الشہداء ارے اڑی تو اڑ گیا شروع میں عرض کیا تھا کہ اڑی کے واقعہ نے باقی سارے موضوعات اڑا دیے مگر اب جب کہ کالم مکمل ہونے والا ہے تو اندازہ ہوا کہ اڑی کا تذکرہ بھی اڑ گیا اور بات انڈیا پر چلی گئی چلیں تھوڑا سا تذکرہ اڑی کا بھی ہو جائے اوڑی مقبوضہ کشمیر کے ایک پہاڑی قصبے کا نام تھا انڈیا کی قابض فوج نے یہاں ایک بڑا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا کل اس پر حملہ ہوا اور بہت سے انڈین فوجی مارے گئے انڈیا نے اس حملے کا الزام بھی ہم پر ڈال کر ہماری تقریریں سنانا شروع کر دی ہیں اور ہماری جماعت کو ختم کرنے اور ہمیں مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں انڈیا کی اطلاع کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد جب اس نے ہماری جماعت کا اور ہمارا نام اچھالا اور اپنے ٹی وی چینلوں پر ہمارے بیانات سنائے تو انہیں سن کر سینکڑوں ہزاروں افراد جہاد فی سبیر اللہ کے مقدس فریضے کے حامی بن گئے بہت سے نوجوانوں نے توبہ کی اور بری زندگی چھوڑ کر با ایمان اور با مقصد زندگی پر آ گئے اور الحمدللہ لاکھوں ایسے افراد تک دعوت جہاد پہنچی جو اس سے پہلے جہاد فی سبیر اللہ سے ناواقف تھے بعض افراد نے خطوط میں بتایا کہ انہوں نے کوٹ کے واقعہ کے بعد جب میڈیا پر ہمارا نام سنا تو فوراً علامہ گوگل سے ہمارے بارے میں پوچھا وہاں انہیں کئی بیانات کئی تقریریں کئی خطبات اور کئی کتابیں مل گئیں وہ ان بیانات کو سنتے اور تحریروں کو پڑھتے پڑھتے بالآخر مجاہد بن گئے جہاد فی سبیل اللہ چونکہ ہر مسلمان کے خون اور اس کی فطرت میں شامل ہے اس لیے جب اس تک قرآن مجید کی سچی دعوت جہاد پہنچتی ہے تو وہ فوراً جہاد فی سبیل اللہ کو مان لیتا ہے پہچان لیتا ہے اب معلوم نہیں اڑی پر حملہ کن خوش بختوں نے کیا مگر نام پھر ہمارا لگ گیا اور دعوت جہاد ہر سو گونجنے لگی بے شک یہ صرف اور صرف قرآنی دعوت جہاد کی کرامت ہے بس یہ ہیں آج تک کی خبریں کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے بس وہی ہوگا جو ہمارا رب اللہ تعالیٰ چاہے گا کیونکہ ہر طرح کی اصل قوت اور اصل طاقت کا مالک صرف اللہ